تو کیا ازمے میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھی آ کان ہوں جن سے سی تو یہ کہ انکھے اندھی ناؤ ہوتی بلکہ وہ دل اندہ ہوتے ہیں جو سنیو نونگون نامے ہیں